يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من عاطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اس سورہ لیل کے چند آیات تلاوت کی ہیں جو آج خطبے کا سے موضوع ہیں ماہ رمضان خیر و برکت اور صدقات اور خیرات کا بھی مہینہ ہے صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس و کانا اجود ما فی رمضان القا ہو ری فیس رسول قرآن اللہ اللہ رسول صلی وزا من الریح المرسلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اجود الناس تھے اجود الناس اجود جود سے جود والے تھے ہمارے ہاں اردو میں جود و سخا بولتے ہیں جود و سخا سخاوت تو ہے انسان اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے لیکن جود جو ہے اس سے بڑا اس کا مقام ہے جود انسان اپنے علم کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے اپنی صلاحیت کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے کر سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے الجود کے خواہم یم بگی سامنے والا انسان جس چیز کا محتاج ہو اسے دے دینا اسی چیز کا نام سخاوت ہے ایسے جھوٹ ہے نبی علیہ قسم کانا اج ود پوری کائنات میں سب سے زیادہ لوگوں میں جود کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر آگے فرماتے ہیں وہ کان یقون فی رمضان اور رمضان کا مہینہ جب لگ جاتا تب تو آپ کے جود و سخا کی کوئی انتہا ہی نہیں رہ جاتی ہی ہاں، نئے القاب رئی جبکہ رمضان کی راتوں میں پوری رات تمام پورے مہینے بھر راتوں میں جبرائیل امین نبی نبی سراب شام کے پاس آتے فاجوتا قرآن اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے آگے کہتے ہیں فلا رسول اللہ وسلم ریخل مرسلہ اے لوگوں ہمارے نبی کتنے جود و سخا کرنے والے تھے اس کو ہم کتنا بیان کریں سب کم ہے بس تم کو ایک بات بتاتے ہیں گرمی کے موسم میں جہاں ہر انسان گرمی سے پریشان ہو اللہ ٹھنڈی ہوا کو چلا دیتا ہے تو ٹھنڈی ہوا سے جتنا مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ کے قسم اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ امت کو فائدہ پہنچانے والے ہر رسول اللہ وسلم و میں نہ مر سلم ٹھنڈی ہواؤں سے بھی زیادہ و سخا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے اخلاق مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اسی کا ترجمہ ترجمان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اے لوگ نبی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ رمضان میں کیسے سخی تھے وہ آتا آتا کل وہ آتا کا کل نسمتی نبی علیہ السلام صاحب کا کل آشیری اللہ رسول کا بڑا عجیب سا معاملہ تھا آتا کل شائن و آتا واطر کا کل سرف ہر قیدی کو معاف کرنے والے تھے اور ہر سائل کو دینے والے تھے ہم فلا تنہر نبی کبھی سائل کو انکار نہ کریں میرے بھائیوں یہ سخاوت جو ہے جھوٹ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا اور اپنی سانس سے اپنے مال سے اپنے علم سے اپنی صحت سے اپنی قوت سے اپنی صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اس کے بڑے فوائد ہیں بڑے اللہ رب العالمی نے قرآن پاک سورت اللیل کی جو آزاد ہم نے تلاوت کیا اللہ نے فرمایا معامن آتا جس شخص نے اللہ تعالی کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مان لیا وہ تکا وہ تاکہ اور اپنے اندر تقوی پیدا کیا اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے روکا وہ سب دقا اور ہر اچھے کام کو اب کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کیا آج اللہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں من آتا جس نے اللہ تعالیٰ کے براہ میں دیا سب کا خیر نمبر دو وقت جو اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچایا اور تقو اللہ سے اپنے آپ کو مالا مال کیا نمبر تین وہ سب دقابل ہر اچھی بات کی اپنے عمل عمل کے ذریعے تصدیق کیا اللہ فرماتے جس بندے نے یہ تین چیزیں اپنے وقت بیک وقت پیدا تینوں چیزوں کو بیک وقت اپنے اندر پیدا کر لیا فرسانو یا جائے تو اس کے لیے جنت کے سارے راستے ہم نے آسان کر دیا جنت کا راستہ اسی جنت کے لیے روزہ رکھتے ہیں اسی جنت کے لیے دنیا والوں کو ہم نے اپنے سے ناراض کیا ہے توحید کے خاطر اس جنت کے سارے راستے اللہ آسان کر دیتے ہیں کب من آسا و تکا و سدا حسن بل سر حسن میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ مکے میں کوئی غریب غلام پریشان حال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تو مکے کے روز کو مارتے تھے بہت ستاتے تھے کوئی مالدار گھر کا ہو اچھے اونچے خاندان کا ہو اس کی برادری مکے میں ہو تو مکے کے بھی اس برادری کو ساتھ دے لیکن وہ لاوارش غلام نوکر چا کر محنت مزدوری کرنے والے اے لوگ مسلمان ہو جائیں تو بڑا ستا صدیق اکبر کو پتا چلا چلے گئے اس مسلمان ہونے والے گلام کے آقا سے ملے بھائی اس کو بیچ دو بیچ دیا خرید لیا اب خرید کے گھر لائے اس کو آزاد کر دیا ایک کو کیا دو کو کیا تین کو کیا کہا جاتا سات آٹھ گلابوں کو مسلمان ہونے کے بعد جب کفار مکہ چنا دیتے تھے تو صدیق اکبر خرید کر کے آزاد کر دیتے ایک دن ان کے باپ ابو کو نے کہا بیٹے ابو بکر ایسوں میں کیوں آزاد کرتے ہوں ارے کسی اچھے طاقتور کو آزاد کرتے تھا کہ تمہارے کام آتا مکے کے لوگ سارے تمہارے دشمن ہیں اگر تم طاقتور اچھے لوگوں کو آزاد کرو گے تو وہ تمہارے کام آئیں گے تمہاری مدد کرے گی ان گلابوں کو آزاد کرنے سے کیا تمہیں ملا اللہ اکبر جیسے ابو کو اور کچھ دوستوں نے کہا اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کا پہلی مرتبہ قرآن میں تذکرہ کیا یہ صدیق اکبر کا مقام ہے صدیق اکبر کا یہ مرتبہ ہے ابو بکر وہ ہیں جن کا تذکرہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ان کا جواب خود اللہ نے ساتویں آسمان سے دے دیا بس جنب حل اچھا مال ہو نبل البا بے حد آنا ولا سو فردا اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ابو بکر یا اس کے طرح اس طرح کے لوگ جس نے سیوجن نبو حل اچکا الدی مال پی یا یقیناً میرے اس بندے نے اپنے آپ کو اس جہنم سے آزاد کرا لیا وہ سروجن نبو جس کے اندر تکوا آیا برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک آمار کر کے اپنے اندر تکوا جس نے پیدا کیا اس متقی اور تکوا والے کو جہنم سے آزاد کیا گیا اور کون ہے التی مال یا جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا مال دیتا ہے اور مال دے کر کے اپنا تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں سو گور اللہ اس کو اتنا زیادہ دیں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے خوش ہو جائے گا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سال میں صاحب نصاب پر زکات فرض کرا دیا ہے پورے مال پر جتنے ہمارے پاس سونا چاندی درہم دینار کیش ہمارے پاس جتنا ہو اگر یہ نصاب کو پہنچ جائیں تو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان صاحب نصاب پر زکات فرض کرا دیا ہے تاکہ اپنے مال کے ذریعے غریب کو فائدہ پہنچائے اور یہ زکات فرض ہے عقیم کا بآ زکات نماز پڑھنا جیسے ضروری ایسے ہی زکات دینا بھی ضروری ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی انسان نے زکات دیا اپنے مال کی زکات نکال کر کے غریب حاجت مند مصیبت زدہ پریشان محتاج لوگوں کی مدد کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ رحمتی وہ کل فساد بہا لین لدینا وہ لدی رہی آیا اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت بیان کی اور بڑا فائدہ زکات کا کیا فرمایا کہ وہ رحمتی وسیع اللہ سے ہماری رحمت تو پوری کائنات کو چھائی ہوئی ہے سب کو گھیرے ہوئی ہے لیکن فساد تو بحال لین یتقون ویؤتون الزکاة لیکن دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم نے اپنی رحمتوں کو لکھ دیا ہے یہ میرے ان بندوں کے لیے ہیں الدین تکونا جو تقوا اختیار کریں وہ اتو سکا اور اپنے مال کی سکاط ادا کریں وہ ہوں بھی آیات اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھا کرتے ہیں تو سب سے پہلا عمل اخراج سکات اور خیرات کا اپنے مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مخلوق کو فائدہ اٹھانا سب سے پہلی شکل اس کی ہے زکات دینا اللہ تعالی ہم سب کو جس کو مال دیا ہے اسے پورے حساب کے ساتھ زکات ادا کرنے والا بنائے نمبر دو زکات کا صدقات کا اپنے ذریعے اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا دوسرا سب سے بہترین طریقہ فائدے مند ہے پوشیدہ صدقہ کرنا بند مٹھی ایسے دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے بس آپ ہی جانے اور لینے والا اور تیسرا اللہ رب العالمی کسی کو پتا نہ چلے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ رسول نے ساتھ روایا سب اتم اللہ فی دل یوم اللہ دلّہ دل سات قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا جہاں کوئی سارا انسان کے لیے نہیں ہوگا ان میں ایک انسان یہ ہے اللہ رسول نے شاہ رمایا و تصدا کا بھی امین ہی شماله کا بھی یمین ہی اب رشاط رمایا وہ انسان جس نے دائیں ہاتھ سے ایسا پوشیدہ صدقہ کیا کہ صرف اس کو معلوم ہے دائیں بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے ایک مکھی صدقہ نبی علیہ نے ساتھ رمایا سادا کا تو رہے تجھ سے ہو گدا رب وہ سیدھا صدقہ انسان کو اللہ تعالی کے گدر سے بچا لیتا ہے وہ وصلۃ الرحیم تجید پھر عمر عمر اور اگر انسان سلے رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سلے رحمی کی برکت سے اس کے عمر میں مال میں برکت دیتے ہیں نمبر تین اللہ کے رسول نے ساتھ نمایا ولحسنا تو ہاں، اور انسان اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو اچھے اعمال کو اللہ کے ذریعے اللہ اسے بری موت سے بتاتے ہیں نمبر تیس میرے بھائیوں صدقات اور خیرات خصوصاً رمضان کے مہینے میں جو بہت ہی زیادہ خیر و برکت کے ہوتے ہیں وہ ہے رشتہ داروں کے صدقہ دینا اپنا سدا کا تو سر سدا کا تو الگ مسکین ہے سدا کا مسکینوں کو اپنا مال دینا یہ صرف سکے کا ثواب ہے لیکن آپ نے ساتھ وہی اعلیٰ رہی میں سنتان سدا کا تنوع سلا اگر انسان اپنے رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دیتا ہے تو اس سے اللہ اس کو اللہ ڈبل ثواب دیتے ہیں ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرے سیرے رحمی کرنے کا اور یہی سب سے مشکل چیز ہے رشتہ داروں کو دینا غالباً اسی لیے یاد سننے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے افضل صدقہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے آپ نے ساتھ نمایا افضل استادہ کرتے الرحم جو رشتے دار تمہیں گالیاں دیتے ہیں تمہیں تمہاری جیوت کرتے ہیں تمہاری شکایت کرتے ہیں محلے میں تمہیں بدنام کرتے ہیں ایسے رشتے داروں کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے اور یاد رکھنا یہ بڑی ہمت کی چیز ہے دوسروں کو صدقہ نہیں دیتے تو ناراض ہے لیکن اپنوں کو نہیں دے تو فوراً ناراض ہوتا اسی لیے سب سے بہترین سب کا سدا کتے اللہ والی سر من کتا کا جو رشتے دار تمہارے ساتھ سیدھے ہیں ان کے ساتھ سیدھا رہنا تو سبھی کا کام ہے اللہ سے رمانا کمال تو ایک جو رشتے دار تمہارے ساتھ سیڑھے ہو ان کے ساتھ سلے رہنی کرو یہ اصل میں سلے رہنی ہے نمبر چار اللہ اکبر رمضان کا صدقہ رمضان کا ہمیشہ صدقہ کریں گے ثواب ملے گا لیکن رمضان کا صدقہ بہگی کی روایت پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو صدقت افضل سب سے بہترین صدقہ کیا ہے آپ نے فرمایا صدقہ فی رمضان رمضان میں صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے والا بنائے اور اپنے مال کے ذریعے گوروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق سے فرمائے الحمد للہ وقفا اللہ اما بعد نمبر پانچ میرے بھائیوں یا نمبر چار پر بات ہو رہی تھی رمضان کا صدقہ اور رمضان کا صدقہ جو اس کے مختلف انداز ہیں نمبر ایک صدقہ کرنا نمبر دو افطار کرانا نمبر تین روزے داروں کو کھانا کھلا دینا مسافروں کو رمضان میں ان کو شہر کرا دینا یہ مختلف انداز سے انسان رمضان میں اپنے صدقے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے سب کا ہے اور اس کے بعد روزہ اسکار کرانا کھانا کھلا دینا اور اس طرح سے اور مشکلات میں کام آ جانا اللہ اکبر نبی علیہ ممبر پر ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت سے حدیث مروی ان جنت یو ظاہرها من باطنها وباطنها من ہرا اے لوگوں جنت میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے محل تیار کر رکھے ہیں اگر اندر آ گیا تو باہر کی ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں اور باہر چلا گیا پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو اس محل کے اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں صحابہ کرام تو سن رہے تھے ایک بدو برداشت نہ کر سکا کھڑا ہوا تعلیمن ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنے اچھے محل جن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے آج فرمائے لیمن علان الکلام و آکام تعام و تاب آسیام و صلاح بل سنیا اے لوگوں اتنے عالی شان محل اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو چار عمل کرتے ہیں نمبر ایک لیمن علان الکلام بات کرتے ہیں تو الفت کی محبت کی اچھی باتیں کرتے ہیں گرمی سے باتیں کرتے ہیں نمبر دو مسافروں کو مسکینوں کو محتاجوں کو حاجت مندوں کو اور دوست احباب کو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں نمبر تین وہ برابر وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال نے بھی رکھا آسورے کا روزہ رکھا مہینے میں روزہ رکھا کرتے ہیں ایسا نہیں کہ رمضان کا روزہ رکھا اور سال بھر کے لیے روزے سے چھٹی کر لیا نہیں وہ یا وہ برابر روزہ رکھا کرتا ہے نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا وہ بننا رات صرف دنیا ساری سوئی رہتی ہے تو اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت کی بشارت دی جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں افطار کراتی ہیں مسافر کو یا اسی طرح سے آپ دنوں میں جو کھانا کھلاتے ہیں مسافر کو مسکین کو محتاط کو حالت مندوں کو اللہ رب العالمین کی بڑی تعریف کی ابرانا یشرب الصل قانہ مزاج ہا کا پورا آگے فرمایا تو مالا خود ہی مسکین او یتیم سیرا مسکین کو قیدیوں کو محتاجوں کو یتیموں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں رب العالمین نے فرمایا ان کان جزا مشکورا جنت قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ جنت میں جاؤ اور یہ جنت تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم یہ دنیا کے اندر بڑی کوشش کیا کرتے تھے جنت حاصل کرنے کے لیے اور تمہاری یہ کوشش قبول کر لی گئی ہے نمبر چھ سب بہت بہترین سب اگر اپنے مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں سب کے جاریہ ہے سا کرنت سب کے جاریاں کیا ہے ایسی چیز آپ بنائیں یا ایسی جگہ سب کا کریں جو برابر اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں مسجد مدرسہ مسافر خانہ ہاں؟ یا اور بہت ساری چیزیں کنواں کھودا دینا اور سب کے میں بھی سچ کے میں بھی سب سے زیادہ سب کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ قرار دیا ہے پانی کا پانی پلا دینا پانی کا انتظام کر دینا یہاں لوگوں سے پانی کا انتظام نہ ہو وہاں پانی کا انتظام نل لگوا دینا کنویں کھودوا دینا بلّہ پائپ لائن بچھوا دینا یہ پانی کے ماشاء اللہ ریڈی میڈ ہے کہیں بھی آپ اپنے ذریعے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کچھ نہ ہو سکا اللہ اکبر صدقہ ہے میرے بھائی افضل صدقہ صدقے جاریہ کے بعد بھی اگر کسی انسان کے پاس موقع نہیں ہے تو اللہ کو ہیں اللہ کے بندے کچھ نہیں کر سکتا تو صدقہ کر نہیں تو سو مو کا فی وجہ اچھی کلا کا صدقہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملے تو مسکراتے ہوئے تیرے سے سلام کر لے یہ بھی تیرے لیے صدقہ سو کا سب کا اللہ اکبر نبی علیہ السلام سوامی ساتھ رماتے ہیں اگر سامنے مسلمان بھائی آیا تیرے چیب میں پیسے نہیں ہیں پاکٹ میں نہیں ہے سب کا نہیں کر سکتا تو اخلاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے اسے شراب کر لینا ملاقات کر رہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ سب بنا کر کے جہنم کی آ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے کم سے کم اتنا تو کرو اپنے اخلاق کا مظاہرہ اور اسی میں اگر ہم نے سلام کر لیا بڑھ کر کے السلام علیکم سلام کر لیا پھر مسافہ ملایا اللہ رسول ساتھ فرماتے ہیں مسافہ جب دو مومن ملائے اور دوسرے ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اللہ کی قسم دونوں کے ہاتھ الگ ہونے کے پہلے پہلے دونوں کی زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف کر دیتے میرے بھائی اسلام نے صدقے کا بہت سے مانا ہے سب کا کرو اگر یہ بھی نہ ہو سکا یہ بھی نہ ہو سکے تو اللہ نے ساتھ مانا اگر مسکراتا ہوا چہرہ بھی نہیں کر سکا سب کرے متین سجے کسی انسان سے اچھی بات کہہ دینا اچھی بات بتا دینا یہ بھی تیرے لیے سب کا اللہ تعالیٰ اللہ کے شاہ تمہارا وہ تکو وہ تکو اس تکو نار و تمہارا فوے کالے متین طیبہ او کما کالا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو یہ رمضان بالکل ہاں، دو حصہ گزر چکا ہے آخری حصہ باقی رہ گیا ہے ہاں، جس کو عشر اخیرہ کہتے ہیں اس کے بڑے حکام بڑے فضائل ہاں، یہ بچا کھوچا رمضان ہے جو چیز بچی کھوچی رہ جاتی آخر میں اس کی ذرا بڑی قدر ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے نبی علی اے صاحب نے تو ہمیشہ کرتے رہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کے خاص خاص سیزن خاص خاص اوقات خاص خاص مواقع جو ہیں ان موقعوں کا یہاں خیال رکھا کرو خیال ان کو دیکھتے رہو جب وہ مخصوص موقع ہفتے میں جمعے کا دن ہے ماہ رمضان کا آخری اشرا ہے اور آخری اشرے میں تاک راتے ہیں القدر ہے یہ ہے خاص خاص مواقع نیکیوں کے رحمت کے برکت کے مغفرت کے بخش کے اللہ نشاط رمانا ذرا ان کا خاص خیال رکھا کرو کیوں من رحمت ہی یہ اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کے سیزن جو ہیں اس میں بعض ایسے اوقات ہیں اس ایسے خیر و برکت کا ٹائم ہے کہ اللہ سن فرمایا جس کو ایک لمحے کے لیے وہ ٹائم مل مل گیا مل گیا پھر قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا اس لیے آخری حصے کا خاص خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سبقات اور خیرات کرنے والا بنائے ہر اچھے کام میں سبقت کرنے والا بنائے اللہ عالمین ہم نے جو بیمار ہو ہے سایہ فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے اللہ عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ریلی سدونا اور ان کے آمان و انصار کی حفاظت فرما ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے اور جو اتحادی فوجی ظالموں سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور اللہ تعالیٰ ان کی نسل و نسرت فرما اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرما اور رب العالمین ان ان میں میں جو جو شہادت شہید ہو رہے ہیں ان کو شہادت کا درج شہادت فرما الہ العالمین خاص طور سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے اللہ ان حالات حضرات سے ان ان, ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی ردا امت کی بھنا قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کا غضب آپ کی ناراضگی امت کا نقصان اور قوم اور وطن کا خسارہ ہے الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اقلیت ہیں اللہ وہاں کے مسلمانوں کی عزت عفت عزت